السلام علیکم this is lecture 11 of gender issues in genderology آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے cognitive approach understanding and the description of development of personality and gender roles and gender difference لیکن اس سے پہلے ہم جلدی سے یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے کس اپروچ کی بات کی تھی In the last lecture, we primarily talked about the behavioural اور لرننگ اپروچ وہ اپروچ جس کے مطابق تمام تر بہیویئر جس میں جینڈر رولس کی ڈیولپمنٹ بھی شامل ہے اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بھی شامل ہے یہ تمام بہیویئر انوائرمنٹ ری انفورسمنٹ اور ارد گرد کے ماحول کا نتیجہ ہے بنیادی فیکٹر یا بنیادی ویریبلس جو لرننگ کو تقویت پہنچاتے ہیں اس کو اسٹرینتھن کرتے ہیں وہ ہے ری انفورسمنٹ ہم نے کہا تھا کہ ری انفورسمنٹ سے مراد ہے کانسیکوینس آف بہیویئر جو کہ پوزیٹو بھی ہو سکتے ہیں نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ بہیویئر ان کو کوئی بھی کانسیکوینس فالو نہ کرے یعنی نو ری انفورسمنٹ ایٹ آل اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کلاسیکل کنڈیشننگ کے ماڈل کو بھی کسی حد تک استعمال کیا جا سکتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ جینڈر رولس کس طرح سے سیکھے جاتے ہیں اور آخری بات جو ہم نے اس لیکچر میں کی وہ یہ تھی کہ ہمارے بہت سے ایسے رویے ہیں بہت سے ایسے بہیویئر ہیں جن میں کسی طور پہ بھی کسی ریوارڈ یا پنشمنٹ کا تعلق نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہم وہ بہیویئر اختیار کرتے ہیں جینڈر رولس میں ایسے بے شمار بہیویئر شامل ہیں جو سیکھنے کے لیے ہمیں کسی نے ریوارڈ یا پنش نہیں کیا تھا لیکن ہم نے اس کے باوجود خود سے سیکھے خاص طور پہ ایسے بہیویئر جو کہ تھوڑی سی بڑی عمر میں جا کے انسان سیکھتا ہے ایڈولیسنس میں سیکھتا ہے یا ایڈلٹہڈ میں جا کے سیکھتا ہے ان میں سے اکثر بہیویئر ایسے ہیں جو شاید شیپنگ کی وجہ سے اور آپرنٹ کنڈیشننگ کی وجہ سے یا ریوارڈ اور پنشمنٹ کی وجہ سے تو نہیں سیکھے گئے لیکن آبزرویشنل لرننگ کی وجہ سے سیکھے گئے اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ آبزرویشنل لرننگ اپروچ یا سوشل لرننگ اپروچ جس کو بندورا نے بنیادی طور پہ انٹروڈیوس کروایا ایک اینڈ اس کا لرننگ اپروچ سے جا کے ملتا ہے اور دوسرا کوگنیٹو اپروچ سے اور یوں کہنا چاہیے کہ اس کو ہم کوگنیٹو لرننگ اپروچ میں شامل کرتے ہیں لرننگ اپروچ میں اس حد تک کہ وہ بچہ کوئی یا کوئی شخص جب کسی ماڈل کو دیکھتا ہے اور اس کی آ, کسی خاص بہیویئر کو نوٹ کرتا ہے اور اس کو اپنانے کا فیصلہ کرتا ہے تو یہ فیصلہ اور یہ پروسیس کہ اس کو آپ نے دیکھا اور آپ نے ڈسائڈ کیا مینٹلی کہ میں نے بھی یہ بہیویئر اختیار کرنا ہے یہ ایک کوگنیٹو پروسیس ہے کوگنیٹو عمل ہے لیکن ہم کس کو فالو کرتے ہیں کس بہیویئر کو ہم اختیار کریں گے آبزرو کرنے کے بعد یہ اس پہ ڈپینڈ کرے گا کہ ہمارے ماڈل کا جس کو ہم فالو کر رہے ہیں اس کے بہیویئر کا کانسیکوینس کیا تھا if his behavior was followed by positive consequences, then we will also try to adopt that behavior. Whereas if his behaviour اور her behaviour was followed by negative consequence then we will most probably not follow that behaviour یہ تو تھی ہمارے پچھلے لیکچر کی ریکیپ اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں وہ کیا پروسیس ہے جس کے تحت ایک بچہ کسی اڈلٹ کے یا کسی اور بچے کے بہیویئر کو آبزرو کرتا ہے اور اس بہیویئر میں سے کچھ حصہ اپنے کردار میں اپنانے کا یا اختیار کرنے کا فیصلہ کرتا ہے یہ ایک بالکل سمپل سی چیز نہیں ہے بلکہ ایک کمپلیکس پروسیس ہے جس میں دو یا چار یا اس سے بھی زیادہ اسٹیپس بعض اوقات انوالو ہو سکتے ہیں یہ ایک سرٹن سیکوینس میں ظاہر ہونے والی چیز ہے سب سے پہلے ہم آج کے لیکچر میں کوگنیٹو اپروچ کی بات کریں گے اور اس کے اندر سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ آبزرویشنل لرننگ اپروچ اور اس میں شامل کوگنیٹو پروسیسز کیا ہے کوگنیٹو اپروچ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے وہ اپروچ ہے جو کہ کوگنیشن پر ایمفسائز کرتی ہے اور کوگنیشن بنیادی طور پر مراد ہے تھنکنگ کے ساتھ یا تھنکنگ پروسیسز کے ساتھ کوگنیشن کا لفظ دو معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے it is used to refer to knowledge as well as the process of اب نالج یعنی جو علم آپ کے پاس ہے جو آپ کے دماغ میں معلومات موجود ہیں جو سوچ موجود ہے اس کو بھی ہم کوگنیشن کہتے ہیں اور وہ عمل جس کے تحت یہ تمام علم ہم حاصل کرتے ہیں معلومات حاصل کرتے ہیں دنیا کے بارے میں جانتے ہیں اس پروسیس یا اس عمل کو بھی ہم کوگنیشن کا نام دیتے ہیں کوگنیٹو اپروچ وہ اپروچ ہے جس کے مطابق ہمیں بہیویئر کو پرسنالٹی کو یا کسی بھی سائیکولوجیکل فنامنا کو سمجھنے کے لیے کوگنیٹو پروسیسز کو اہمیت دینی چاہیے کوگنیٹو پروسیسز میں تھنکنگ شامل ہے اس میں ایموشنس شامل ہے فیلنگ شامل ہے ڈفرنٹ ٹائپس آف اپریزل شامل ہیں ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ انسان کیسے سیکھتا ہے لرننگ کس طرح سے ہوتی ہے اور اسی طرح سے جینڈر رولس کس طرح سے پیدا ہوتے ہیں کس طرح سے سکھائے جاتے ہیں اور کس طرح سے سیکھے جاتے ہیں مگر سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آبزرویشنل لرننگ میں یا سوشل لرننگ میں کیا کوگنیٹو ہیں steps in observational learning one the most critical features of اندر پرسنس اور models behaviour are paid attention to and perceived سب سے پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ کوئی شخص یا کوئی ماڈل جس کو ہم تھوڑی سی آمادگی محسوس کر رہے ہیں کاپی کرنے کی یا اس سے ایک بہیویئر سیکھنے کی اس کے بہیویئر میں سے کچھ خاص چیزیں کچھ خاص پہلو ہم مینٹلی نوٹ کر لیتے ہیں کچھ نمایاں پہلو یوں تو کوئی شخص بہت سے ایکشن دکھا رہا ہوتا ہے بہت سے بہیویئر کر رہا ہوتا ہے لیکن اس میں سے کچھ خاص سگنیفیکینٹ فیچر ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے شخص کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور ان کے بارے میں ایک مینٹل پروسیس شروع ہو جاتا ہے اور اس کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے اور اس کو اسیس کیا جاتا ہے مینٹلی اور اس کے بعد ایک فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کو میں اختیار کر سکتی ہوں یا نہیں the behaviour is remembered stored in memory step three the action is reproduced جو بہیویئر نوٹ کیے جا چکے ہیں ان کو ذہن میں محفوظ کر لیا جاتا ہے میموری میں اس کو مینٹل پروسیسز میں بار بار پروسیس کیا جاتا ہے اس کے بارے میں ہو سکتا ہے ہم کئی دفعہ سوچیں کئی دفعہ اپریزل کریں اس کے پروز اور کونس کے بارے میں سوچیں کچھ بہیویئر ایسے ہیں جن کے بارے میں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں مثلا کوئی بچہ جو ہے اس کو اگر چوری اور کانٹے کے ساتھ کھانا کھانا نہیں آتا اور کسی اور شخص کو کسی بڑے کو وہ کھاتے ہوئے دیکھتا ہے اور جو کہ بہت اچھی طرح سے ان کا استعمال کر رہا ہے اور بچہ اس کو دیکھ کے سیکھ لیتا ہے تو اس میں کوئی زیادہ سوچ درکار نہیں ہے لیکن اگر کوئی اور شخص بنجی جمپنگ کر رہا ہے یا اسکائی ڈائیونگ کر رہا ہے اور ایک بچہ یا ایک نوجوان لڑکا بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اس سے اور وہ بھی وہی کرنا چاہتا ہے تو ایسا کرنے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ وہ بارہا سوچے کہ اس کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں کیا اس کے پوزیٹو پوائنٹس ہو سکتے ہیں اور اس میں کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں یہ تھے وہ کوگنیٹو پروسیسز جو کسی بہیویئر کو فالو کرنے سے پہلے اور اس کو کاپی کرنے سے پہلے انسان کے ذہن میں رونما ہوتے ہیں اس سارے بہیویئر کو جو کہ نوٹ نوٹ کیا گیا تھا اس کو میموری میں اسٹور کر لیا گیا تھا اس کو انسان ریپیٹ کر کے دیکھتا ہے اس کو مینٹلی بھی اس کی ریہرسل کی جا سکتی ہے اور کی جاتی ہے اور اس کی ایکچوئل ریہرسل بھی کی جاتی ہے اور ریسرچ نے یہ ظاہر کیا ہے کہ بہت سے ایکشنز جن کی اگر مینٹل ریہرسل کر لی جائے تو بھی وہ بہت اچھی طرح سے سیکھے جا سکتے ہیں the person is motivated to learn and practice the behaviour successes are reinforced and punished اس سارے سلسلے میں جب بچہ کوئی بہیویئر سیکھ رہا ہے اور کسی اور کو دیکھ کے اس بہیویئر کو فالو کر رہا ہے تو اس کو ایکسٹرنل ری انفورسمنٹ بھی مل رہی ہے اس کے پیرنٹس یا سبلنگ یا friends teachers and other significant others they reinforce اگر اس کا وہ بہیویئر اچھا ہے پسندیدہ ہے تو اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اس کی انکریجمنٹ کی جاتی ہے اور اگر وہ ناپسندیدہ بہیویئر ہے تو اس کو اس سے روکا ٹوکا جاتا ہے اس کے اوپر بازو کا اس کو پنش بھی کیا جاتا ہے یہ تو ہے ایک سمپل پروسیس لیکن کیا ایسا ہی ہے کہ ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہے بہت سی چیزیں بہت سے فیکٹرز اس سلسلے میں انوالوڈ ہے اس بات کا فیصلہ کرنے میں کہ ہم کسی کے بہیویئر کو پسند کرنے کے باوجود اپنائیں گے یا نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ کون شخص ہوگا اور اس کا کیا بہیویئر ہوگا جس کو ہم اختیار کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے will not usually be copied جن لوگوں کو اپنے بہیویئر کے نتیجے میں دوسروں سے اپریسیشن ملی ریسپیکٹ ملی ان کا بہیویئر زیادہ کاپی کیا جاتا ہے جن لوگوں کو اپنے بہیویئر کے نتیجے میں پنشمنٹ ملی ان کے بیہیویئر کو کاپی نہیں کیا جاتا socially significant models successful people glamorous people and good communicators معاشرے میں سگنیفیکینٹ سمجھے جانے والے لوگ ریسپیکٹبل سمجھے جانے والے لوگ ٹرسٹ سمجھے جانے والے لوگ بعض اوقات اٹریکٹو لوگ گلیمرس لوگ ایڈونچرس لوگ تھرل سیکنگ لوگ جو کسی نت نئے بہیویئر میں انڈلج کرتے ہوں عام طور پہ اس طرح کے لوگوں کے بہیویئر کو لوگ اپناتے ہیں کچھ لوگوں کے بہیویئر ایک اچھے ماڈل بہیویئر کے طور پہ سامنے آتے ہیں مثلا ان کے نالج کی وجہ سے مثلا ان کے خاص کمیونیکیشن اسٹائل کی وجہ سے مثلا ان کی کسی خاص فیلڈ میں اتارٹی یا ایکسپرٹیز کی وجہ سے اور بعض اوقات بلیف سسٹم کی وجہ سے بھی آئیڈیالوجی کی وجہ سے بھی اگر کوئی ایسی شخصیت ہے جس کا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی آئیڈیالوجی کی ایک صحیح تصویر ہے اور اس کا ایک بہت ڈیپ امپیکٹ ہے آپ کے اوپر ذہنی طور پر تو آپ کی کوشش ہوگی کہ آپ اس کو کاپی کریں for small children initially the parents are role models older siblings too are role models at school peers are significant models چھوٹے بچوں کے لیے عام طور پر سب سے پہلے رول ماڈلس پیرنٹس ہوتے ہیں اس کے بعد سبلنگس یعنی بہن بھائی اور جب وہ اسکول میں جاتے ہیں تو ان کی ایج میٹس ان کے لیے ایک رول ماڈل ہوتے ہیں بہت سی چیزیں بچوں نے اپنے گھر میں نہ کبھی دیکھی ہوتی ہیں نہ سنی ہوتی ہیں اس کے باوجود وہ ان کے بہیویئر کا ایک بہت پختہ حصہ ہوتی ہے اور یہ چیزیں انہوں نے اپنے پیئر گروپ سے یعنی اپنے ہم عمر بچوں سے سیکھی ہوتی ہیں جینڈر رولس کے بارے میں بھی کچھ ایسا ہی ہے سب سے پہلا سبق اپنے گھر سے ملتا ہے پیرنٹ سے ملتا ہے بہن بھائیوں سے ملتا ہے فیملی کے کلوز ریلیٹو سے ملتا ہے اور اس کے بعد اسکول سے اور اس کا دائرہ یوں آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے اور بہت وسیع دائرے پہ جا کے media international media international electronic media یہ وہ چیزیں ہیں جو جینڈر رول سکھانے میں یا اس کے لیے رول ماڈلس بچے کو دکھانے میں پیش پیش ہوتی ہیں learning gender roles through observation the most critical features of fathers اور مدرس بہیویئر سب سے پہلے بچہ اپنے ماں باپ کے بہیویئر کو دیکھتا ہے اور نوٹ کرتا ہے کہ وہ کچھ بہیویئر ہیں جو ہمیشہ وہ کرتے ہیں اور ان بہیویئر کے لیے ان کو ریوارڈ کیا جاتا ہے مثلاً ابا اگر بہت سختی سے بات کرتے ہیں بچوں کو ڈانٹتے ہیں اور بچے ڈر جاتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ والد جو چاہتے تھے گھر میں وہی ہو رہا ہے in other word he is being rewarded for his behaviour یا امی جو ہیں وہ بچوں کے لیے کھانا بناتی ہیں یا امی جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں وہ باہر سے آتی ہیں تو بچوں کے لیے ایک رسپیکٹ کا اور ایک پرائڈ کا باعث ہوتی ہیں کیونکہ دوسرے بچوں کے سامنے وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہماری امی ایک بہت اچھی سرجن ہے یہ بہیویئر جب اپنے ماں باپ پہ نوٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک طرح کا ایک رول ماڈل اپنے سامنے دکھائی دیتا ہے سب سے پہلے ماڈل میں موجود ہے the behaviour and the are registered in memory the behaviour punished اور ignored are not registered for imitation in future ابتدائی اسٹیجز پہ ہو سکتا ہے کہ بچہ ایک آدھ دفعہ دوسروں کے کسی بھی بہیویئر کو کاپی کرنا شروع کر دے لیکن اگر اس کو پنش کیا جائے گا وہ کبھی بھی اس بہیویئر کو اختیار نہیں کرے گا لیکن یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ ماڈل کے بہیویئر کو بچہ آبزرو کر رہا ہے کہ آیا ماڈل کا بہیویئر پنش کیا جا رہا ہے یا ریوارڈ کیا جا رہا ہے if the model behaviour is being rewarded if the model is getting respect and appreciation in return of that behaviour then the child will try to follow that behaviour and copy it but if the model vanish for that behaviour the child will not attempt to copy that behaviour in most of the cases ہو سکتا ہے بعض بچے ایڈوینچرس ہوں اور خود بھی وہ بہیویئر کرنے کی کوشش کریں مگر ایک سے زیادہ دفعہ شاید وہ ایسا نہیں کریں گے the child is to learn and practice the behaviour as are ری اینڈ فیلئر پنشڈ سو بچے کو اگر باہر سے اپنے ماحول سے ری انفورسمنٹ ملتی ہے تو وہ ان چیزوں کو کاپی کرتا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ بہت اچھی طرح سے جینڈر رول سیکھ لیتا ہے اگر اس کو پنش کیا جائے گا تو وہ ایسے جینڈر انپروپریٹ بہیویئر کو لرن نہیں کرے گا اور صرف اپروپریٹ بہیویئر کو لرن کرے گا یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ ہم بات کریں کہ جینڈر رول جو ہیں آبزرویشن لرننگ کے نتیجے میں بھی سیکھے جاتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے کچھ ایسے بہیویئر کون سے ہیں جو کہ جینڈر ریلیٹڈ ہیں اور جو کہ آبزرویشن لرننگ کے تحت سیکھے جاتے ہیں آپ سلائڈ پہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کچھ بہیویئرس جو کہ ہمارے معاشرے پہ اپنے اثرات بھی چھوڑتے ہیں کون سے ہیں gender related behaviour as a result of observational learning violent acts against women for example wife beating اور eve teasing etcetera domestic violence violence against women اگر کسی بچے نے یا کسی شخص نے اپنے بچپن میں کبھی اس طرح کے کوئی واقعات نہ دیکھے ہوں تو عام طور پہ وہ شخص ڈومیسٹک وائلنس میں یا وائلنس اگینسٹ ویمن میں انوالوڈ نہیں ہوگا لیکن اگر دوسروں کو اس نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ زیادہ امکان ہے کہ وہ بھی ایسا کرنا سیکھ جائے گا means use of abuse language especially involving female of the opponent mannerism in males when most family members are female اگر کوئی میل بچہ زیادہ تر میل کمپنی میں رہتا ہے اور گھر سے باہر زیادہ وقت گزارتا ہے تو وہ لینگویج دوسرے بچوں سے سیکھ جاتا ہے خواہ گھر میں کوئی بھی وہ لینگویج استعمال نہ کرتا ہو دوسری جانب اگر گھر میں بہت زیادہ فیمیلز موجود ہیں اور کوئی دوسرا بھائی موجود نہیں ہے تو ایسے بچوں میں عام طور پہ فیملن کوالٹیز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں ان کے مینرزم میں اور ان کے بات چیت کا انداز یا ان کے چلنے پھرنے کا یا لباس پہننے کا ڈھنگ جو ہے اتنا زیادہ میسکولن نہیں ہوتا جتنا کہ ان لڑکوں کا ہوتا ہے جو کہ اپنے گھر میں میل فیملی ممبرس کے ساتھ رہتے ہیں female submissiveness female fear of insects reptiles and animals females hesitation in going out lone and females fear of strangers لڑکیوں میں عام طور پر جو سبمسونیس پائی جاتی ہے گھبرانے کی عادت پائی جاتی ہے انسیکٹ سے ریپٹائل سے ڈرنے کا جو خوف پایا جاتا ہے چپکلی کو یا چوہے کو دیکھ کے گھبرا جانا یا خوف زدہ ہو جانا اس طرح کی چیزیں یا گھر سے باہر جاتے ہوئے اکیلے جاتے ہوئے ڈرنا اور اگر کوئی ساتھ مرد ہو بے شک وہ ایک چھوٹا سا بھائی ہو تو زیادہ محفوظ محسوس کرنا یہ سب چیزیں بھی آبزرویشنل لرننگ کا نتیجہ ہے ہمارے سامنے یہ بات بہت واضح طرح سے موجود ہے اور ریسرچ ایویڈینس موجود ہے کہ اگر ماں ریپٹائل سے نہیں ڈرتی اور ماں انسیکٹ سے نہیں ڈرتی تو عام طور پہ بیٹیاں بھی نہیں ڈرتی عموماً جو بیٹیاں ریپٹائل سے یا انسیکٹ سے ڈرتی ہیں یا چھپلی یا کاکروچ سے خوف زدہ ہو جاتی ہیں یا مینڈک سے گھبرا جاتی ہیں وہ ہوتی ہیں جن کی مائیں بھی ان چیزوں سے خوف زدہ ہوتی ہیں اور ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد چیختی چلاتی ہیں یا رونا شروع کر دیتی ہیں تو یہ بھی ایک طرح کی آبزرویشن لرننگ کی مثال ہے سم پرابلم اپروچ ہم نے بہیویئر اپروچ میں پائے جانے والی کم از کم تین فردر اپروچز کا ذکر کیا classical conditioning operant conditioning and observation learning یہ اپروچز بہت اچھی طرح سے learning of behaviour and development of personality and learning of gender roles ان کو ڈسکرائب کرتی ہیں اور ایکسپلین کرتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی اس میں کچھ خامیاں اور کمیاں ہمیں دکھائی دیتی ہیں جس کی وجہ سے دوسری اپروچز کو ایمرج کرنے کا اور بہت زیادہ پھلنے پھولنے کا موقع ملا مسلم پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں بچے کو یا انسان کو بالکل ایک پیسو بینگ سمجھا جاتا ہے are environmental upon upon child اور دا پرسن جو کچھ باہر سے ہو رہا ہے یعنی ریوارڈ یا پنشمنٹ determine کر رہی ہے کہ بچہ کیا چیز سیکھے گا اور کیا چیز نہیں سیکھے گا اس کے ساتھ ساتھ اس میں کوگنیٹو فیکٹرز کو نظر انداز کیا گیا ہے یعنی بہت سے بہیویئر ہو سکتا ہے ہمیں اس کے لیے بہت بہت اچھا ریوارڈ مل رہا ہو اچھی آمدنی اس کے نتیجے میں آ رہی ہو بہت زیادہ اپریسیشن مل رہی ہو اس کے باوجود ہم یہ طے کریں کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے کیونکہ ذہنی طور پر یا کوگنیٹولی ہم محسوس کرتے ہیں کہ ایسا کام نہیں ہے جو ہمیں کرنا چاہیے جس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف ریوارڈ کافی نہیں ہے کوئی بہیویئر سکھانے کے لیے انسان کی اپنی سوچ اور اپنی آئیڈیالوجی کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے اور یہی وہ ایک نقطہ ہے جہاں سے ہم خالص کوگنیٹو اپروچ کی بات کا آغاز کریں گے جیسا کہ ہم نے کہا تھا آبزرویشنل اپروچ ایک اینڈ پر لرننگ اپروچ سے ملتی ہے اور دوسری اینڈ پر کوگنیٹو سے کوگنیٹو اپروچ میں سوشل لرننگ یا آبزرویشن لرننگ کے بعد ہم کم از کم تین اور طرح کی تھیریز کے بارے میں بات کریں گے جو کہ پیورلی کوگنیٹو پروسیسز کی بات کر رہی ہیں ان میں ریوارڈ اور پنشمنٹ اس طرح سے اہم نہیں ہے جتنا کہ انسان کی سوچ اہم ہے اس کے ایموشنس اہم ہے اور اس کی حالات کی اور سچویشن کی ایویلویشن اور اپریزل اہم ہے the cognitive approach approach then the thought processor approach that gives importance جیسے کہ ہم نے پہلے کہا تھا کاگنیٹو اپروچ کاگنیٹو پروسیس کو ایمفسائز کرتی ہے انٹرنل فیکٹر کو زیادہ اہمیت دیتی ہے ایکسٹرنل فیکٹر کو وہ اس کے بعد یا دوسرے درجے پر گردانتی ہے یعنی سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے کوگنیٹو سائیکولوجسٹ کے نزدیک وہ کوگنیشن ہے یعنی انسان کی سوچ اور اس فیصلہ کرنے کی صلاحیت اس کی مختلف میں سے کسی خاص کو چننے کی صلاحیت جس کی وجہ سے اس کا بہیویئر جو ہے ایک خاص طرح کی شکل اختیار کرتا ہے ان لائک آپ conditioning approach it does not believe in shaping of behaviour by other people shaping of behaviour as a result of reward اور پنشمنٹ اور ریجیکشن اور ignorance on part of the others here what is important is the thinking ability of the person this approach tackles the issue of learning gender roles considering human beings as thinking beings independent beings انسان اپنی مرضی کے مالک ہے اپنی سوچ کے مالک ہے اور اسی کے مطابق وہ بہیویئر اختیار کرتے ہیں یا اختیار نہیں کرتے the cognitive approach to gender roles the purpose the interaction of mental schema and social experience in directing gender role behaviour gender role سیکھنے میں کوگنیٹو اپروچ کم از کم دو چیزوں کو بنیادی اہمیت دیتی ہے ایک تو جو سوشل ایکسپیرئنس ہیں سوشل لرننگ کے تحت ہونے والے تجربات اور دوسرے مینٹل اسکیما جو کہ جینڈر اسکیما کی فارم میں ہمارے سامنے آتے ہیں اسکیما جس جس کا پلورل اسکیماٹا ہے اسکیما سے مراد ہے ایک طرح کا مینٹل فریم ورک جس طرح سے آپ کسی چیز کا کوئی ایک فریم بناتے ہیں یا اس کا ایک بنیادی اسٹرکچر بناتے ہیں اور اس میں پھر اس کے بعد فلنگ کر کے اس کو ایک خاص شیپ دے دیتے ہیں جو کہ اس کی فائنل شیپ ہوتی ہے سوچ میں اور تھنکنگ کے پروسیس میں یہی کام اسٹرکچر کا کام یا ایک بنیادی ڈھانچے کا کام جو ہے اسکیما اسکیما کا ہے میں مختلف طرح کے ایک بنیادی اسٹرکچر میں مختلف related inter related ideas concept اور تھاٹس فٹ ہوتے ہیں اور جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور بوقت ضرورت ان میں سے کوئی بھی سامنے ایمرج کر سکتا ہے the cognitive approach focus upon the child understanding child understanding refers to the way he perceives handle information about gender is organized into sets of beliefs about the sexes that is gender schema بنیادی فوکس جب جینڈر ایشوز کی بات ہو رہی ہے جینڈر لرننگ کی بات ہو رہی ہے تو بنیادی چیز ہے بچے کی انڈرسٹینڈنگ یعنی بچہ ماحول کو کس طرح سے سمجھ رہا ہے ارد گرد پائے جانے والے جینڈر رولس کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے اور اس کی ان کے بارے میں کیا پرسپشن ہے جس کے نتیجے میں مختلف جینڈر اسکیما وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتے ہیں ایک بنیادی ڈھانچہ ہے جس میں مختلف جینڈر رولس کی تصویریں ان کے امیجز ان کے کانسیپٹ شامل ہوتے ہیں دوسری جانب کسی اور جینڈر رول کے بارے میں انفارمیشن آ جاتی ہے پھر کچھ چیزیں ہیں جو دونوں جینڈرز میں اوور لیپ کرتی ہیں کچھ ہیں جو دونوں میں ٹوٹلی totally مختلف ہیں بچے کے ذہن میں وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی کر کے ایڈ ہوتی جاتی ہیں حتیٰ کہ ایک اسٹیج پہ آنے کے بعد یہ ایک خاصی سالڈ اور صحیح فارم اختیار کر لیتا ہے gender schema is a mental framework that organize and guide child understanding of information relevant to gender for example information about which toys are for girls form schema that guide behaviour بچے بچپن میں ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا اور یہ ڈفرینشیشن ان کے ذہن میں موجود نہیں ہوتی کہ کچھ کھلونے جو ہیں وہ لڑکیوں کے کھلونے ہیں اور کچھ کھلونے لڑکوں کے کوئی بھی کلرفل چیز کوئی بھی نئی چیز ہر بچے کو اٹریکٹ کرتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب دوسرے ان کو بتاتے ہیں ان کو انفارمیشن دیتے ہیں بچہ دوسروں کو دیکھ کے آبزرو کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں ایسا ایسا اس کے جینڈر اسکیما میں فٹ ہوتی جاتی ہیں کہ کچھ ٹوائز لڑکیوں کے ہیں کچھ لڑکوں کے ہیں کچھ لباس لڑکوں کے لیے مخصوص ہیں کچھ لباس لڑکیوں کے لیے مخصوص ہے اور کچھ کھیل میلس کے لیے ہے اور کچھ کے فیمل کے لیے then for example has seen women he will perceive women as a respectable being and if has seen women and well treated he will perceive them as some low grade creature اسی طرح سے جینڈر اسٹیٹس کی اگر بات کی جائے تو اگر بچے نے شروع سے یہ دیکھا ہے کہ فیمیلز کی ریسپیکٹ کی جاتی ہے ان کے ساتھ تمیز سے بات کی جاتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کے جینڈر اسکیما میں یہ بات شامل ہوتی جاتی ہے this is is a creature that to be respected دوسری جانب اگر ویسے ماحول میں تھا جہاں پہ فیمیل بیٹرنگ ہوتی ہے فیمیل وائلنس کا رواج ہے تو وہ اس عورت کی عزت کرنا نہیں سیکھے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جان لے گا کہ فیملس ایسی بینگ نہیں ہے جس کی ہر وقت رسپیکٹ کی جائے اس کے بجائے میلس کی زیادہ ریسپیکٹ کرنی چاہیے تو یہ سب چیزیں کہہ کر الفاظ کی شکل میں بچوں کو نہیں سکھائی جاتی یہ سب کچھ ان کے ارد گرد ماحول میں ہو رہا ہوتا ہے بچے ان کو آبزرو کر کے ان میں سے چیزیں نوٹ کرتے جاتے ہیں اور ایک طرح کی انفارمیشن اپنے میموری اسٹور ہاؤس میں یا یوں کہہ لیجیے کہ اپنے مینٹل سی پی یو میں وہ ڈالتے جاتے ہیں ان کا مینٹل اسکیما وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپینڈ بھی کرتا جاتا ہے نئی انفارمیشن اس میں ایڈ کی جاتی ہے اسیمولیٹ ہو جاتی ہے اور اس میں اور آئیڈیاز وقت کے ساتھ ساتھ شامل ہوتے جاتے ہیں بعض اوقات یہ آئیڈیاز چینج بھی ہو سکتے ہیں as a result of experience ہو سکتا ہے بڑے ہونے کے بعد ہمیں بالکل مختلف ایکسپیرئنس ہوں اور ہم اپنے پہلے آئیڈیاز کو تبدیل کر لیں جینڈر ایشوز اور جینڈر رولس کے حوالے سے کوگنیٹو تھیری میں کم از کم دو تھیریز بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں اور قابل ذکر بھی یوں تو آپ نے اور بھی کوگنیٹو تھیریز کا نام سنا ہوگا لیکن وہ تھیریز انڈرسٹینڈنگ آف بہیویئر میں امپورٹینٹ ہے یا سائیکو تھراپی میں اہمیت رکھتی ہیں لیکن جینڈر رولس کو اور جینڈر ڈیولپمنٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو تھیریز کو ڈسکس کرنا ہوگا ایک تو لارنس کولبرگ کی تھیری اور دوسری gender schema theory Lawrence Kohlberg کے نام سے آپ پہلے بھی واقف ہوں گے کیونکہ انہوں نے مورل ڈیولپمنٹ میں بھی کام کیا تھا جینڈر رولس کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں بھی کولبرگ نے ہمیں خاصی مفید انفارمیشن دی ہے Lawrence cognitive development the concept of gender کی میں مین کانسیپٹ جینڈر کانسٹینسی کا ہے یعنی ایک اسٹیج جو بچے کی ڈیولپمنٹ کے دوران آتی ہے وہ وہ آتی ہے جب اس کو دوسروں کے جینڈر کے بارے میں بھی صحیح انفارمیشن ہوتی ہے اس کے بارے میں وہ اپنے جینڈر کے بارے میں اور مکمل of both genders think about their having made sort of mental note what male female by people of their own sex Kohlberg کے خیال میں بچے جس طرح سے اور تمام چیزیں اور سارے کانسیپٹ سیکھتے ہیں اسی طرح سے جینڈر کا کانسیپٹ بھی سیکھتے ہیں بڑوں کو آبزرو کرتے ہیں ان کے بہیویئر میں سے چیزیں نوٹ کرتے ہیں ان میں سے چیزوں کو وہ چیزیں لیتے ہیں جو کہ ان کے اپنے جینڈر اور سامنے والے شخص کے جینڈر میں پائی جانی چاہیے یعنی سیم جینڈر پیرنٹ کے بہیویئر کو بچہ فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایسا بالکل شروع سے نہیں ہوتا ابتدائی سالوں میں اس طرح کی چیز ممکن نہیں ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بچے اپوزٹ سیکس کے پیرنٹ بھی کو فالو کرتے ہیں چھوٹے لڑکے ہم نے دیکھا ہے کہ لپسٹک لگانے کا شوق رکھتے ہیں یا گڑیوں سے کھیلنے کا شوق رکھتے ہیں وہ کہ ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے اس کے بعد وہ یہ چیزیں نہیں کرتے لڑکیاں اسی طرح سے لڑکوں والے کھیل کھیل کر خوش ہوتی ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جب کانسٹینسی آتی ہے تو بچے یہ چیزیں سیکھ جاتے ہیں کہ یہ چیزیں میلس کے لیے مخصوص ہیں اور یہ چیزیں فیمیلس کے لیے children do their own gender typing themselves they make classification of themselves and of others as males اور females and organize their behaviour around that classification بچے اپنی جینڈر ٹائپنگ خود کرتے ہیں بجائے اس کے اس تھیری کے مطابق بجائے اس کے کہ ہر وقت دوسرے لوگوں نے بتائے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے یہ آپ کی جینڈر ٹائپ سے ریلیٹڈ چیز ہے اور یہ ریلیٹڈ نہیں ہے اس کے بجائے بچے خود سے سیکھتے ہیں کہ کون سی چیزیں ان کے جینڈر سے مطابقت رکھتی ہیں ان کو اختیار کر لیتے ہیں اور باقیوں کو وہ ڈسکارڈ کر دیتے ہیں the gender role children adapt or organize around this constant with your own gender are adapted کے مطابق بچے جینڈ اس وقت سیکھتے ہیں جب ان میں جینڈر کانسٹنسی آ جاتی ہے جینڈر کانسٹنسی سے مراد ہے جینڈر کی پرماننس کا احساس اور اس کی اویئرنیس یعنی بچے کو معلوم ہوتا ہے کہ جینڈر ایک کانسٹنٹ پرماننٹ فیچر ہے جو کہ چینج نہیں ہوتا یہ ڈیولپمنٹ بہت چھوٹی عمر میں نہیں ہوتی بلکہ ابتدا کے کچھ برسوں کے بعد جینڈر کانسٹنسی کا آغاز ہوتا ہے جینڈر کانسٹنسی جینڈر کانسٹنسی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بچے کی زندگی میں اچانک ایک دن ایک وقت یا کسی ایک خاص پوائنٹ آف ٹائم میں اکر کرتی ہے بلکہ یہ مختلف اسٹیپس میں وقوع پذیر ہوتی ہے اس میں تین اسٹیپس انوالوڈ ہیں اور آخری اسٹیپ پر جا کے مکمل اسٹیبل جینڈر کانسٹنسی حاصل ہو جاتی ہے stage one gender identity age two to three years the child becoming aware of one's own gender and that of others دو سے تین برس کی عمر میں جینڈر آئیڈینٹی کا کانسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے بچے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کا جینڈر میل ہے یا فیمیل ہے دو طرح کے جینڈر ہوتے ہیں اور میں ایک لڑکی ہوں یا لڑکا لیکن یہ کہ یہ ایک نہ تبدیل ہونے والی چیز ہے چھوٹے بچے میں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا بلکہ اکثر بچوں کے خیال میں لباس تبدیل کر لینے سے یا ہیئر اسٹائل تبدیل کر لینے سے جینڈر تبدیل ہو جاتا ہے اور اپنے کھیل میں اکثر کہتے ہیں کہ میں لڑکی بن گیا ہوں یا میں لڑکا بن گئی ہوں کیونکہ ان کے خیال میں میل کا رول اڈاپٹ کرنے سے بچہ میل بن جاتا ہے اور فیمل کا رول اڈاپٹ کرنے سے female stage two gender stability realization of boys and girls will grow up as men اور women respectively that is gender is fixed permanent and an internal feature of their personality but at this stage they understand this on the basis of superficial external appearances and stereotyped behaviors. اس سے اگلی اسٹیج جینڈر اسٹیبلٹی کی ہے یعنی بچے یہ سیکھ لیتے ہیں کہ جینڈر ایک پرماننٹ فیچر ہے جینڈر تبدیل نہیں ہوتا لیکن اس میں ایک چیز ابھی بھی تھوڑی سی کمزور رہ جاتی ہے اور وہ یہ کہ بچہ جو ہے اپنا یہ کانسیپٹ کو ڈیولپ کرتا ہے on the basis of physical appearance کسی شخص کی اپیرنس یا کسی شخص کے حلیے کے بنا پر اور جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس شخص کا حلیہ تبدیل ہو جائے گا تو بچہ یہ محسوس کر سکتا ہے کہ اس شخص کا جینڈر تبدیل ہو گیا ہے جبکہ کچھ مہینوں کے بعد یا شاید ایک برس کے بعد یہ پرمانس اور یہ اسٹیبلٹی کانسٹینسی کی فارم میں بدل جائے گی اور پھر بچہ یہ غلطی کبھی بھی نہیں کرے گا stage three gender constancy the awareness gender remains no matter what one wears how one behave whatever hair style one has gender constancy وہ فائنل اسٹیج ہے جس پر آ کے بچے کو جینڈر کی یا سیکس کی پرماننس کی صحیح سمجھ آ جاتی ہے اور اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جینڈر کا تعلق صرف فزیکل اپیرنس کے ساتھ نہیں ہے یہ ایک انیٹ انہرنٹ کوالٹی ہے جو کہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی male that somebody remains a male throughout his life and if some would is born a female she will remain a female always یہ چیز بچے کو جینڈر کنسٹنسی کی اسٹیج کے بعد میں سمجھ آتی ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کو کول برگ جینڈر کانسٹنسی کا نام دیتے ہیں although Kohlberg put forward the concept of gender constancy as a significant theme there is not much solid research evidence supporting it different researchers have yield finding quite different from an one country to Kohlberg hypothesis gender constancy is the point where children actually learn gender roles and relevant appropriate behaviour Kohlberg کی تھیری ہمیں خاصی اچھی تھیری لگتی ہے اور انہوں نے اپنے حساب سے جینڈر کانسٹینسی کو اور جینڈر رولس کی ڈیولپمنٹ اور انڈرسٹینڈنگ کو بڑی اچھی طرح سے ایکسپلین کیا ہے لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے اور سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ ریسرچ ڈیٹا موجود نہیں ہے ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت سے ریسرچر نے ان چیزوں پہ ریسرچ کی اور انہوں نے کولبرگ سے مختلف انفارمیشن حاصل کی مختلف ایویڈینس لوگوں کے سامنے پیش کی اور ایسا بھی ہوا تو ان کی حاصل کردہ ایویڈینس ٹوٹلی کانٹری تھی کولبرگ کی ایویڈینس سے گولبرگ کے مطابق بچے جینڈر کانسٹنسی کی اسٹیج پر پہنچنے کے بعد ہی اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جینڈر جو ہے ایک پرماننٹ فیچر ہے اور پرماننٹ کوالٹی ہے دیگر ریسرچر نے اس سے مختلف انفارمیشن حاصل کی it has been seen at two and half year of eight of children of their own sex also girls are more interest boys in cars بہت سی ریسرچز میں یہ چیز دیکھی گئی کہ بچے دو ڈھائی سال کی عمر میں بھی اپنی سیکس کے یا اپنے جینڈر والے بچوں کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے ہیں اگر بہت سے بچوں آپ کسی اسکول میں پلے گروپ میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ جا کے دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہیں اور لڑکے لڑکوں کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے ہیں اور خاص طور پہ یہ شوونزم چھوٹے لڑکوں میں تو بہت زیادہ پایا جاتا ہے وہ لڑکیوں کے ساتھ کھیلنے کے بجائے صرف لڑکوں کے محفل میں رہنا پسند کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی کھلونوں کے بارے میں بھی دو ڈھائی سال کی عمر میں دکھائی دیتی ہیں لڑکیاں شروع سے ہی لڑکیوں والے ٹوائز پسند کرتی ہیں اور لڑکے جو ہیں وہ کار یا ٹرک یا گنس کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے ہیں اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے بہت سی ریسرچ ایویڈینس موجود ہے long before the stage of gender children exhibit gender preference children can categorize activities and objects by gender know a lot about what males and and females do often acquire gender appropriate behaviors at that age. بہت چھوٹی عمر میں ہی بچوں کی جینڈر رولس کے لیے جینڈر ریلیٹڈ آبجیکٹس کے لیے اور جینڈر ریلیٹڈ کے لیے وہ جانتے ہیں کہ آدمی کیا کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عورتیں کیا کرتی ہیں آپ کو بہت چھوٹی عمر میں بھی جب بچے رول پلے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کسی گھر مہمان بن کے جانے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں یا وہ کھیل کھیل رہے ہیں تو آپ کو ہارڈلی کبھی کوئی لڑکا نظر آئے گا جو آنٹی بن کے جا رہا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ ہم آنٹی کھیل رہے ہیں تو لڑکیاں ہی آنٹی بنتی ہیں اور لڑکے ہی انکل بنتے ہیں ایسا آپ کو شاید ہی کبھی دکھایا ہوگا دکھائی دیا ہوگا کہ کوئی لڑکی انکل بن کے کسی گھر میں مہمان بن کے چلی گئی اس کا مطلب ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں بچوں کو جینڈر رولس کا احساس ہوتا ہے اور اس کی شناخت وہ کر سکتے ہیں یہ ضرور دیکھا گیا کہ اگر بچے جینڈر کانسٹنسی میں پہنچ جائیں تو یہ پریفرنسز ان کی اور زیادہ پختہ ہو جاتی ہیں اور پانچ سال کی عمر کے بچے جو اسٹیج پہ پہنچ گئے یا اس کے قریب قریب تھے ان میں ٹی وی پروگرامس کی پریفرنس بھی باقی بچوں کے مقابلے میں مختلف تھی اور جن رولس کو وہ پسند کرتے تھے وہ بھی اس سے مختلف تھے جو ان کی عمر کے دوسرے بچے کرتے تھے children tend to develop more complex belief about gender later on also they tend to become more flexible in their views about gender roles وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کے جینڈر ریلیٹڈ بلیف سسٹم میں جو تبدیلی آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نئے آئیڈیاز اور نئے کانسیپٹ ایڈ ہوتے جاتے ہیں اور پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے اس سے بھی زیادہ ایک اہم تبدیلی جو آتی ہے کہ وہ ان کی جینڈر ریلیٹڈ سوچ جو ہے وہ زیادہ فلیکسیبل ہو جاتی ہے جتنے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اتنی زیادہ ریجڈ سوچ ہوتی ہے لیکن جب وہ گرو کر رہے ہوتے ہیں اور ذرا بڑے ہو رہے ہوتے ہیں ان کی سوچ میں زیادہ لچک اور زیادہ فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے پہلے کے مقابلے میں زیادہ بڑے ہو کر ایڈلٹہڈ میں شاید اس میں دوبارہ سے ریجڈیٹی آ جائے لیکن اس وقت بچے اپنی سوچ میں زیادہ فلیکسیبل ہوتے ہیں یہاں فلیکسیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ نئے آئیڈیاز اس میں آ کے امرس کرتے جاتے ہیں اور ہوتے جاتے ہیں یہ تو تھی کولبک کی تھیری اور دوسری تھیری جس کا اس سلسلے میں ہم ذکر کریں گے وہ ہے gender schema theory gender schema theory schema is a mentally organize network of gender related information that influence behaviour gender schemas a mental framework that organize and guide a child understanding of information relevant جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا یہ ایک فریم ورک ہے جس میں جینڈر ریلیٹڈ آئیڈیاز جمع ہوتے جاتے ہیں مختلف ایکسپیرئنس جو مختلف اوقات میں بچے کے ساتھ ہوتے ہیں ان سے اس کو نت نئے آئیڈیاز ملتے ہیں اور یہ آئیڈیاز اس میں ایڈ ہوتے جاتے ہیں اور وقت گزرنے پر جب کوئی سملر ایکسپیرینس آتے ہیں تو انہیں آئیڈیاز میں سے ایک انفارمیشن باہر آتی ہے اور بچہ اس انفارمیشن کے مطابق نئے ایکسپیرینس کو کرتا کرتا ہے ہے اور test according to gender schema theory children first develop simplified concept of male female distinction and later on apply it universally first of all children learn what sex they are then they develop a concept of what it means to be male or female in their culture and on the basis of development of this concept they begin to take on gender roles بچے ابتدا میں بالکل سمپل کانسیپٹ uh, کے ساتھ اپنی سوچ کا آغاز کرتے ہیں شروع میں ان کو صرف یہ پتا ہوتا ہے کہ میں لڑکی ہوں یا میں لڑکا ہوں یا امی لڑکی ہیں اور ابو لڑکا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں نئے ایکسپیرینس ایڈ ہوتے جاتے ہیں اور بچہ ان کو کمپیئر کرتا رہتا ہے کانٹراسٹ کرتا رہتا ہے کافی عرصے کے بعد ایک اسٹیج ایسی آتی ہے کہ جس میں اس کے آئیڈیاز اور اس کے کانسیپٹ بالکل ریشنلی بیسڈ ہوتے ہیں ابتدائی برسوں میں اس کے آئیڈیاز غلط انفارمیشن پر بھی بیسڈ ہو سکتے ہیں whatever observation they have of men and women they organize those around the gender schema that they have formed as a result of their observation of their own society شروع میں بچے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ کر اپنی سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے وہاں کی پریکٹسز کو دیکھتے ہوئے اپنا اسکیما ڈیولپ کرتے ہیں یہ سب کچھ ایک انکانشیس لیول پر ہو رہا ہوتا ہے انکانشیس لیول پر اس سینس میں کہ آپ ہر وقت سوچ نہیں رہے ہوتے کہ اس وقت میرا ایک اسکیما ہے جس میں میں آئیڈیاز ایڈ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں یہ سب کچھ خود بخود ایک آن گوئنگ پروسیس کے طور پر ہوتا ہے بچہ اس میں نئی انفارمیشن کو آبزرو کرنے کے بعد اس میں شامل کر لیتا ہے اور جب کوئی اگلا واقعہ ظاہر ہوتا ہے تو پھر پچھلی انفارمیشن کو لے کے اس کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے مثلاً اگر اس نے ہر وقت دیکھا ہے کہ عورت جو ہے گھر میں کچن میں کام کرتی ہے یا عورت گارڈننگ کا کام کرتی ہے اور عورتیں جو ہے بجلی کے سوئچ وغیرہ ٹھیک نہیں کرتے یہ کام مرد کرتے ہیں اور پھر ایک روز اگر وہ اپنی امی کو بجلی کا سوئچ ٹھیک کرتے ہوئے یا بلب چینج کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو فوراً اپنی پچھلی اسکیما کی انفارمیشن اس کو کمپیئر کر کے دیکھتا ہے کہ آیا یہ ایک جینڈر اپروپریٹ بہیویئر ہے یا نہیں اور پھر پھر اگر اس اس کو کو پاس میں کوئی ایسا ایکسپیرئنس ہوا تھا تو اندازہ ہوگا کہ ہاں کبھی کبھی عورتیں بھی مردوں والے کام کر لیتی ہیں اور مرد بھی عورتوں والے کام کر سکتے ہیں the gradual process of development of gender schema آپ اسکرین پہ تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے جینڈر اسکیما ایک گریجل پروسیس کے طور پر اپنی جگہ بناتی ہے یا بخو پذیر ہوتی ہے جینڈر اسکیما ایک دن میں ڈیولپ نہیں ہو جاتے نہ ہی ان کو ایک دن میں کسی ایک واقعے کی وجہ سے ختم کیا جا سکتا ہے مختلف ایج لیولز کے اوپر مختلف عمر کے بچوں میں میلز ہوں یا فیمیلز ہوں جینڈر اسکیما ایک خاص سیکوینس کے تحت ڈیولپ ہوتے ہیں stage gender identification age two to three point five years description. At this stage, children believe it is possible to change sex by wearing clothes of opposite sex, can identify household gender stereotypes, like mechanical tools are used by father and the mother works in the kitchen, and gender labeling is learned. Gender stability stage, 3.5 to 4.5 years. Sex is stable over time, not situations. Older peers and siblings are models for social learning of gender roles. Boys may play with the toys socially labeled as girls' toys, but do not own them ultimately. Child applies labels to self and others, but they may be inconsistent. Stage, gender consistency, 4.5 to 7 years of age. Sex is stable. children value and imitate same-sex behaviors. This leads to development of gender-appropriate attributes. جیسا کہ آپ نے ابھی سلائیڈ میں دیکھا مختلف ایج لیولز پر بچوں کی جینڈر اسکیما کی ڈیولپمنٹ مختلف طرح سے ہوتی ہے ابتدا میں بچے بہت سمپلسٹک کانسیپٹس کے ساتھ جینڈر کو سمجھتے ہیں شروع میں بچہ یہ پہچانتا ہے کہ وہ کس جینڈر سے تعلق رکھتا ہے اس کے پیرنٹس کا تعلق کس جینڈر سے ہے اس کے بہن بھائی میل ہیں یا فیمیل ہیں آہستہ آہستہ پھر ان کو یہ شناخت ہو جاتی ہے کہ ان کے دوست میل ہیں یا فیمیل ہیں بچوں میں پھر پریفرنس یہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ میل فرینڈ زیادہ بناتے ہیں لڑکیاں فیمیل فرینڈ زیادہ بناتی ہیں شروع میں یہ چیزیں جو ہیں اور یہ ایٹیٹیوڈ جو ہیں آلٹرنیٹ کر سکتے ہیں بچے لڑکے جو ہیں وہ فیمیل والے ٹوائز میں یا فیمیلس لڑکوں والے ٹوائز میں دلچسپی لے سکتی ہیں وہ ٹوائز شیئر بھی کر لیتے ہیں آنے پر جب ان کو بہت سے کھلونے دیے جائیں تو ان کی پریفرنس جو ہے عام طور پہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی پسند کے اپنے جینڈر سے ریلیٹڈ ٹوائز کا استعمال کرے لیکن اگر اور ٹوائز نہ ہو تو وہ ٹوائز شیئر کر لیتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے جینڈر ٹائپ ٹوائز جو ہے ان کو استعمال کرنے میں ہچکچاتے نہیں ایک ریسرچ میں یہ بھی دیکھا گیا کہ جب بچوں کو جینڈر نیوٹرل ٹوائز دیے گئے تو شروع میں ان سب کی کوشش یہ تھی کہ وہ یہ دیکھیں کہ اس میں میل ریلیٹڈ ٹوائز کون سا ہے اور فیمل ریلیٹڈ کون سا لیکن کیونکہ وہ ٹوائز بنیادی طور پر جینڈر نیوٹرل تھے یعنی ایسے ٹوائز نہیں تھے کہ جن کے ساتھ صرف لڑکیاں کھیلتی ہیں یا صرف لڑکے کھیلتے تو کچھ ٹائم بچوں کو یہ جانچنے میں اور ان کو چھانٹنے میں لگا کہ کون سے ٹوائز ان کو استعمال کرنے چاہیے اور کون سے وہ پسند نہیں کریں گے لیکن جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ بالکل جینڈر نیوٹرل ٹوائز ہیں تو انہوں نے اپنی پرسنل لائکس اور ڈس لائکس کے مطابق وہ ٹوائز جو ہے تھے ان میں سے اپنی پسند کے ٹوائز کا انتخاب کر لیا اور یہی چیز آپ جینڈر اسکیما کی ڈیولپمنٹ میں بھی دیکھتے ہیں بچوں کو گو کے ابتدا ہی سے جینڈر کے بارے میں اویئرنیس ہوتی ہے لیکن کانسٹنسی کا کانسیپٹ اور جینڈر کی کنسٹنسی کا اور پھر جینڈر کی پرماننس کا خیال اور احساس تھوڑی سی لیٹر اسٹیج کے اوپر آتا ہے شروع میں ان کے خیال میں اپیرنس کو بدل لینے سے جینڈر بھی تبدیل ہو جاتا ہے لیکن پانچ سے سات برس کی عمر تک پہنچتے پہنچتے بچے اس بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ یہ ایک پرماننٹ کیریکٹرسٹک ہے ایک پرماننٹ فیچر ہے اور تبدیل نہیں ہو سکتا ان تمام چیزوں کی ڈیولپمنٹ میں اور ان کو سیکھنے میں تھیری میں سوشل لرننگ کو بھی بہت اہمیت دی جاتی ہے یعنی بہت سے جینڈر رولس ان کے بارے میں انفارمیشن اور اسکیما جو ڈیولپ ہوتے ہیں اس میں دوسروں کے بہیویئر کی آبزرویشن کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے یعنی یہ سب کچھ خود بخود آٹومیٹکلی نہیں ہوتا دوسرے لوگوں کی پرزینس اور سوشل انوائرمنٹ بھی اس میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے آج کے لیکچر میں ہم نے کوگنیٹو اپروچ کی بات کی اور cognitive theories about gender development کی بات کی اگلے لیکچر میں ہم کچھ اور انٹرسٹنگ تھیریز کی بات کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ہماری کچھ ٹریڈیشنلی پاپولر تھیریز جیسے کہ سائیکو ڈائنامک تھیری وہ کس طرح سے جینڈر ڈیولپمنٹ کو بیان کرتے ہیں ایکسپلین کرتے ہیں اور اس کی کیا وضاحت پیش کرتے ہیں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ